دنیا کے چار بڑے مذاہب اس مختصر کتاب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگ کے متعلق دنیا کے تمام چھوٹے بڑے مذاہب کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے اس قسم کا احاطہ نہ تو آسان ہے اور نہ ضروری عموماً تقابل ادیان کی بحثیں صرف ان مذاہب تک محدود رہتی ہیں جو اپنے پیروؤں کی کثرت اپنے اثرات کی وسعت اور اپنی گزشتہ اور موجودہ عظمت کے اعتبار سے دنیا کے بڑے مذاہب شمار کیے جاتے ہیں اسی قاعدے کی پیروی کر کے ہم اپنی بحث کو چار بڑے مذاہب تک محدود رکھیں گے یعنی ہندو مذہب بدھ مت یہودیت اور مسیحت مسئلہ جنگ کے لحاظ سے یہ چار مذہب دو فریقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک فریق وہ جس نے جنگ کو جائز رکھا ہے اس میں ہندو مذہب اور یہودیت شامل ہیں دوسرا فریق وہ جس نے جنگ کو جائز نہیں رکھا یہ بدھ مذہب اور مسیحیت پر مشتمل ہے ہم اپنی بحث کی ابتدا فریق اول سے کریں گے